السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ چمکتے دمکتے ہنستے مسکراتے کھلکھلاتے اچھلتے کودتے ساتھیوں کہانی زبانی کی جانب سے خوش آمدید جہاں آپ سنتے ہیں روزانہ رنگ برنگی نئی پرانی ہستی ہساتی سیکھتی سکھلاتی سچی خیالی تاریخی قرآنی اور دیس دیس کی مزیدار کہانیاں آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں افریقہ سے ایک لوک کہانی اور لوک کہانی آپ جانتے ہیں کیسی کہانی ہوتی ہے ایسی پرانی کہانی جسے مختلف ملکوں کے لوگ سنتے سناتے آتے ہیں عنوان ہے چیتا کسے ڈھونڈتا ہے اور اسے آپ کے لیے لکھا ہے احمد عدنان طارق نے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی جنگل میں ایک کچھوا رہتا تھا وہ ایک بڑے سائز کا موٹا تازہ کچھوا تھا جس کے پشت پر سبز اور بھورے رنگ کی سخت کھال کا خول بنا ہوا تھا جب کہ اس کے پیٹ کی کھال کی رنگت پیلی تھی ایک دن وہ منہ اندھیرے گھنے جنگل میں سیر کے لیے نکلا اور چلتا چلتا دریا کے کنارے جا پہنچا دریا کے کنارے پر ریت میں دبے ہوئے اسے کچھ انڈے ملے وہ انہیں بخوبی پہچانتا تھا یہ دریا میں رہنے والے مگر مچھ کے انڈے تھے یہ کچھوا بہت خوش خوراک اور پیٹو تھا وہ جانتا تھا کہ مگر مچھ کے انڈے کو پکا کر کھایا جائے تو وہ کتنا لذیذ اور مزیدار ہوتا ہے اس نے جلدی سے انڈوں کو لیا انہیں لے کر کچھووں کے خاندان کے گھر چھپنے کے لیے بھاگ گیا جو دریا کے قریب ہی رہائش پذیر تھا کچھووں کے گھر پہنچ کر اس نے بڑی لجاجت سے انہیں سلام کیا اور جواب میں انہوں نے بھی اسے خوش آمدید کہا اس نے گھر والوں کو بتایا کہ اگر وہ اس کو گھر میں داخل ہونے دیں گے تو انہیں ایک فائدے والی بات بتائے گا اس خاندان کے سردار نے یہ سن کر اسے خوشی خوشی گھر میں گھسنے کی اجازت دے دی کچھوے نے گھر والوں کو بتایا کہ اگر وہ اسے ایک پکانے والا برتن دیں اور اس کے نیچے جلانے کے لیے لکڑی کچھ پکانے کا تیل کچھ کالی مرچیں اور چولہا بنانے کے لیے دو تین بڑے پتھر لا دیں تو وہ اپنے ساتھ لائے ہوئے انڈوں سے انہیں جادو کا آملیٹ بنا کر کھلائے گا اور جو بھی جادو کا آملیٹ کھاتا ہے اس کے اچھے دن شروع ہو جاتے ہیں کچھوے کی بات سن کر میزبان کچھوے نے فوراً ساری چیزیں اسے مہیا کر دیں کچھوے نے انہیں تمام چیزیں علیحدہ کمرے میں رکھنے کو کہا جہاں اس کے میزبانوں نے مکئی جمع کر رکھی تھی جب ہر چیز تیار ہو گئی تو کچھوے نے ان کا شکریہ ادا کیا کمرے میں داخل ہوا اور اندر سے دروازہ بند کر کے چٹخنی چڑھا لی سارا دن کچھوا مگر مچھ کے انڈوں کو پکاتا رہا اس میں اس نے مکئی ملائی تھوڑا کھانے والا تیل ڈالا کالی مرچیں ڈال کر مزیدار آملیٹ تیار کیا پھر جب رات ہو گئی اور میزبان کچھوے کا سارا خاندان سوتے ہوئے خراٹے لے رہا تھا کچھوے نے اپنا آملیٹ ایک برتن میں نکالا اور پھر گھر سے باہر نکل کر جنگل کی طرف دوڑ لگا دی اگلے دن جب سویا ہوا خاندان نیند سے بیدار ہوا تو انہیں اپنا مہمان کچھوا کہیں نہ دکھائی دیا انہیں سمجھ میں آ گیا کہ وہ ان کے ساتھ ہاتھ کر گیا ہے اتنی دیر میں کچھوا گھنے جنگل کے وسط میں اپنے آملیٹ سمیت جا پہنچا تھا کچھ ہی دیر میں آسمان گھنے سیاہ بادلوں سے اٹ گیا اور ہر طرف اندھیرا چھا گیا کچھوے نے کئی دفعہ بادلوں میں بجلی کڑکتی ہوئی دیکھی پھر تیز بارش شروع ہو گئی دن میں بھی اندھیرا بڑھتا گیا اور بارش مزید تیز ہوتی گئی کچھوا بارش کے پانی سے شرابور ہو رہا تھا لیکن ظاہر ہے کہ واپس مڑ کر ان میزبان کچھوؤں کا سامنا نہیں کر سکتا تھا جنہیں اس نے اتنا بڑا دھوکہ دیا تھا لہٰذا اب اسے پناہ کے لیے مزید آگے بڑھتے رہنا تھا وہ یوں ہی چلتا رہا اور بارش مزید طوفانی ہوتی گئی آخر وہ ایک اونچی مگر درختوں سے گھری جگہ پر پہنچا دو درختوں کے درمیان اس نے دھواں اٹھتے دیکھا کچھوے کو بخوبی معلوم تھا کہ دھوئیں کا مطلب ہے کہ وہاں کوئی گھر ہے اور گھر ہونے کا مطلب ہے کہ وہاں پناہ لی جا سکتی ہے چلتے چلتے آخر اس دھوئیں والے گھر کے قریب پہنچ گیا اور دروازے کے اندر ہوتے ہی اس نے گھر والوں کو درخواست کی کہ اسے اندر آنے دیں کیونکہ وہ بھیگا ہوا بھی ہے اور تھکا ہوا بھی یہ ایک چیتے کا گھر تھا وہ کچھوے کی آواز سن کر دروازے تک آیا اور پھر کچھوے کو اندر آنے کی اجازت دے دی گھر داخل ہو کر کچھوے نے سب سے گرم جگہ تلاش کی جو ظاہر ہے کہ جلتی آگ کے نزدیک تھی پھر اس نے اپنا آملیٹ والا برتن نکالا اور ایک کپڑے میں لپیٹ کر قریبی بانس پر لٹکا دیا اتنی دیر میں کیونکہ رات ہو گئی تھی کچھوے نے چیتے کو شب بخیر کہا اور پھر سونے کے لیے آگ کے اور نزدیک جا کر لیٹ گیا اگلی صبح کچھوا بیدار ہوا تو اس نے دیکھا کہ اس کا آملیٹ والا برتن خالی پڑا ہے اور آملیٹ غائب ہو چکا ہے ظاہر ہے وہ چیتے کے پیٹ میں جا چکا تھا کچھوا کیونکہ چیتے سے خوف زدہ تھا اس لیے اس نے بھولے سے بھی چیتے کے سامنے آملیٹ کا ذکر بھی نہیں کیا اور اس کی وجہ سے چیتے کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ وہ شکر گزار ہے کہ چیتے نے اسے اپنے گھر میں پناہ دی ہاں اب اگر وہ اس کا کہنا مانے تو وہ پناہ کے بدلے میں چیتے کو ایسا جادو کا صفوف بنا کر دے سکتا ہے جس کے جادوئی اثر سے وہ جس شکار کے پیچھے بھاگے گا اسے پکڑ لے گا بے وقوف چیتا کچھوے کی باتوں میں آ گیا اور ہر وہ کام کرنے پر تیار ہو گیا جو کچھوا اسے کہتا پھر کچھوے نے چیتے کو کہا وہ جنگل میں جائے اور چار ایسی لکڑیاں لے کر آئے جو ایک طرف سے انتہائی نوکدار ہوں اور ہر لکڑی تقریباً چھ فٹ لمبی ہو پھر اس نے چیتے کو دو لمبے بانس لانے کا کہا جن کو نوکیلی لکڑیوں کے ساتھ باندھنا ہے چیتا جنگل میں گیا اور چار نوکیلی لکڑیاں اور دو بانس لے کر آیا کچھوے کے کہنے کے مطابق اس نے بانسوں کو لکڑیوں سے باندھ دیا اور پھر لکڑی کی نوکیلی طرفیں مضبوطی سے زمین میں گاڑ دیں پھر اس نے کچوے کو پھسلانے پر خود کو باندھنے کی بھی کچوے کو اجازت دے دی جب کچھوے نے چیتے کو مضبوطی سے باندھ لیا تو چیتے نے کچھوے سے پوچھا کہ وہ اسے کب کھولے گا تو کچوے نے ہنس کر چیتے کو کہا کبھی نہیں تم نے میرا آملیٹ مجھ سے پوچھے بغیر ہڑپ کر لیا اس لیے میں تمہیں نہیں کھولوں گا تو میں یہاں اپنی قسمت سے لڑنے کے لیے بندھا ہوا چھوڑ جاؤں گا یہ کہہ کر کچھوے نے اپنی راہ ناپی اور گھنے جنگل میں غائب ہو گیا کئی گھنٹوں کے بعد کچھ بندر چیتے کے پاس سے گزرے چیتے نے اسے کھولنے کی التجا کی مگر وہ ڈرے ہوئے بندروں کو اسے کھولنے کی ضرورت نہیں ہوئی اور اسے بندھا چھوڑ کر چل دیے بندر تو چلے گئے مگر اب چیتے کو بندھے کئی گھنٹے ہو گئے تھے اسے سخت بھوک لگ رہی تھی آخر کئی مزید گھنٹوں کے بعد ایک بوڑھی بندریا کا وہاں سے گزر ہوا چیتے نے دوبارہ اس کی منت کی کہ اسے کھول دے کیونکہ اسے یہاں بندھے ہوئے کئی گھنٹے گزر گئے ہیں بندریا کو اس پر ترس آ گیا اور وہ جاتے ہوئے رک گئی اس نے چیتے سے کہا کہ وہ اس کی ظالمانہ خصلت جانتی ہے پھر بھی اسے کھول دیتی ہے اور پھر بندریا نے چیتے کو آزاد کر دیا مگر چیتے نے بندریا کو آزاد نہیں رہنے دیا اس نے اپنی عادت کے مطابق چھلانگ لگا کر بندریا کو دبوچ لیا اور اسے کھا کر اپنی بھوک مٹائی پھر وہ دھاڑا اور غصے سے بھرا ہوا جنگل کی طرف کچھوے کو تلاش کرنے نکل پڑا اس نے سارے گھنے جنگل میں کچھوے کو تلاش کیا مگر وہ اسے نہ ڈھونڈ سکا وہ دریا کے کنارے بھی گیا مگر کچھوا وہاں بھی نہیں نظر آیا اس دن سے آج تک چیتا جنگل میں کچھوے کو ڈھونڈتا ہوا مارا مارا پھرتا رہتا ہے اب بھی کسی کی نظر اس پر پڑے تو وہ فوراً سمجھ جاتا ہے کہ وہ کچھوے کی تلاش میں ہے اور یہاں ہوئی ہماری آج کی کہانی ختم کل آئیں گے انشاءاللہ ایک اور نئی کہانی کے ساتھ ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے اللہ حافظ